سلیمان بن حرب اور ابو نعمان بن فضل نے بیان کیا ان دونوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ایوب نے بیان کیا ان سے اکرما نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورہ سعاد کا سجدہ کچھ تاکیدی سجدوں میں سے نہیں ہے اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار انہتر